اس مہینے کی یعنی نو مارچ کو میں حیدرآباد گیا تھا اور کل یعنی گیارہ مارچ کو واپس آیا تو میں اپنا ایک ایکسپیرئنس بیان کرتا ہوں دیکھیے یہ زمانہ انٹریکشن کا زمانہ ہے ڈائلگ کا زمانہ ہے ڈسکشن کا زمانہ ہے ایک دوسرے کو سمجھنے کا زمانہ ہے آپ جانتے ہیں کہ ہزاروں سال سے دنیا میں کوئی بڑا ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہا تھا یہ ڈیولپمنٹ جو آج آپ دیکھتے ہیں وہ کیسے ہوا یہ ہوا جب کمیونیکیشن کا زمانہ آیا اسکالر نے رائٹلی کہا ہے کہ اب age is the age of communication اس سے پہلے کمیونیکیشن نہیں تھا اس لیے کوئی بڑا ڈیولپمنٹ بھی پچھلی ہسٹری میں نہیں ہوا کمیونیکیشن کے آنے سے ایک بات یہ ہوئی کہ لرننگ پروسیس بہت بڑھ گیا ہر ایک کے پاس کچھ ہوتا ہے کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے کچھ شیئر کرنے کے لیے لیکن پہلے یہ پروسیس بہت ہی لمیٹڈ حد تک ہوتا تھا لیکن جب کمیونیکیشن کا زمانہ آیا تو یہ شیئرنگ پروسیس جو ہے ہیومن سوسائٹی میں انلمیٹڈ حد تک بڑھ گیا so all these development are due to the sharing process ایک دوسرے سے سیکھنا جیسے کہ یہاں جنتر منتر میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک عجیب جنگی کی عمارتیں کھڑی ہوئی ہیں وہ کیا ہے وہ پہلے زمانے کے آبزرویٹری تھی وہ آبزرویٹری کیسے بنی وہ بغداد کے ماڈل پر بنائی گئی بغداد میں وہاں کے مسلم سائنٹسٹ نے سی بنائی جس سے وہ اسپیس کو آبزرو کر سکیں یعنی ستاروں کی موومنٹ کو سورج چاند کو تو اسی آبزرویٹری کے ماڈل پر انڈیا میں جنتر منتر روڈ پر آبزرویٹری بنائی گئی یہ بغداد سے علم آیا انڈیا نے عید انڈیا کی علم گیا بغداد میں کیسے بغداد کے خلیفہ کو معلوم ہوا کہ انڈیا میں ایک پنڈت ہے جس نے ایک بک لکھی ہے جس میں اس نے گنتی کرنے کو آسان کر دیا ہے پہلے زمانے میں گنتی کرنا بہت مشکل تھا انڈیا کے ایک پنڈت نے یہ نکالا کہ ایک پر زیرو لگا دو تو دس بن گیا ایک اور زیرو کا تو سو ہو گیا ایک اور زیرو کا تو ہزار ہو گیا یہ ان کو پتا چلا کہ انہوں نے اپنا آدمی بھیجا اسے سنسکرت سیکھی اس کتاب کو اسے لیا اور اس کا ٹرانسلیٹ کیا عربک لینگویج تو آل دو پاس Indian numerals but generally it is call Arabic numerals why کیونکہ انٹروڈیوس کرنے کا کام عربوں نے کیا اور اس کے بعد بہت سائنس میں ترقی اس وقت تک نہیں ہو رہی تھی اب تک کہ گنتی کا طریقہ یہ دریافت نہیں ہوا تھا اب کمپیوٹر ایج میں گنتی اور طریقے ڈیولپ کر کے بن گئے ہیں تو بعد میں یہ کہا کہ شیئرنگ پروسیس یعنی انڈیا سے سیکھا عرب نے سے سیکھا انڈیا نے اب یہ شیئرنگ پروسیس بہت بڑھ گیا ہے تو اسی کا ایک اور بھی ریزلٹ ہے وہ ہے ریلیجن میں یعنی انفارچونیٹلی ریلیجن میں باعث آ جاتا ہے ہم میتھمیٹکس میں تو شیئر کرتے ہیں اسٹرانمی میں شیئر کرتے ہیں اوپن ڈائلاگ کر کے لیکن جب ریجن کی بات آتی ہے تو وہاں پر بائک آ جاتا ہے آ جاتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ چیز ختم ہو جس طرح اوپن ڈائلگ سائنسک برانچز میں ہوتا ہے اسی طرح اوپن ڈائلاگ ریجن میں ہی ہوگا ریلیجن میں بھی ہو اور میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا اس کی بیسٹ کنٹری ہے کیونکہ انڈیا میں جو دارتا ہے جو افیرنےس ہے جو ٹالرنس ہے وہ شاید کسی بھی دوسری کنٹری میں نہیں ایک فیکٹ ہے میں دنیا بھر میں جاؤں ادھر ادھر پڑھا آپ مجھے بہت خوش میں پورے کنوکشن کے ساتھ کر سکتا ہوں کہ جو اوپنس جو ٹالرنس انڈیا میں ہے وہ کسی بھی ملک میں نہیں ہے میں کل کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو کہ کل میں حیدرآباد میں تھا حیدرآباد میں ایک ایسی بات ہوئی جو کم از کم مسلم کنٹری میں سے نہیں ہو سکتی ففٹی سیون مسلم کنٹریز میں کبھی بھی بتا نہیں ہو سکتا جو کل حیدرآباد میں ہوا اس ایگزامپل سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انڈیا انڈیا کا اسٹرینتھ کیا ہے اور انڈیا کا خاص کنٹریبیوشن کیا ہے کل میں حیدرآباد میں تھا وہاں پر ایک آرگنائزیشن ہے اس کا نام ہے تجنا بھارتی اس میں سب آر ایس ایس کے لوگ تھے آر ایس ایس کے لوگوں نے یہ آرگنائزیشن بنائی ہے انہیں لوگوں نے مجھے وہاں پر انوائٹ کیا ایک لیکچر دینے کے لیے بھارتی ودیا بھون جو حیدرآباد کی ہے اس کے حال میں یہ پروگرام ہوا کافی بڑا حال ہے اور کافی لوگ وہاں پر بھرے ہوئے تھے اور میں فکر نہیں تھا تو مجھے جو سبجیکٹ دیا گیا تھا وہ تھا دا کو ایگزٹینس ان اسلام یعنی آر ایس ایس کے گروپ نے مجھے بلایا اسلام پر لکھتے دینے کے لیے یہ ہے انڈیا کی مہانتا تو کیا ہوا اس میں ایک بہت ہی انوکھی بات ہوئی یہاں کئی وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے ان گھٹنا کو دیکھا حیدرآباد میں وہ میرے ساتھ گئے تھے اس کے جو جلسے کے جو اس دن تھے وہ پورے ہندو جیسے صرف ہندو ہیں بلکہ آئی ایس ایس کے لیڈر ہیں وہ تو وہ چیک کر رہے تھے انہوں نے اپنی اسپیچ میں جوش کے ساتھ ایک بات کہی انہوں نے کہا کہ گاندھی پیدا ہوا اس دیش میں اور کھل کر کے برادریوں پر بولا ہو لیڈر ہو کر ہر برائی کو کنڈیم کیا اس نے گاندھی جی۔ نے تو انہوں نے کہا کہ مسلم علماء ایسا کیوں نہیں کرتے مسلم علماء جو ہیں وہ دیکھتے ہیں برائیوں کو اس کو بولتے نہیں تھی اس کے خلاف یہ کہا انہوں نے تو میں نے بہت ہی لائٹ موڈ میں کہا یہ سارا پروگرام انگلش میں ہو رہا تھا میں نے بھی جو اسپیچ دی تھی وہ انگلش میں تھی تو میں نے کہا کہ گاندھی was one and Maula is also one and I am better than Gandhi because گانی آر اسٹل آئی ایم ہلائی آئی ایم ویئر ہلائی دس فنکشن اب یہ بات جو میں نے کہی انڈیا میں یہ بات میں پاکستان میں نہیں کر سکتا اگر میں پاکستان میں کسی اسٹیج پر یہ کہہ دوں کہ آئی بیٹر دین زندہ تو وہیں مجھے وہ لوگ ختم کر دیں گے یا کسی بھی مسلم کرتی ہوتا ہے جو اگر یہاں میں نے سب کے سامنے کہا اور میجورٹی اور ہندوؤں کی تھی وہاں پر بیٹر کسی نے برا نہیں مانا کوئی غصہ نہیں ہوا کچھ بھی نہیں یہ ہے انڈیا کی مہانتا انڈیا میں جو ادارتا ہے وہ بلنےس ہے جو ٹالرنس ہے میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے کسی ملک میں نہیں اس لیے ہمارا جو مشن ہے کہ کھلا جائیداد ڈفرینٹ کلچرس میں اور ڈفرینٹ رجسٹریشن کے بیچ میں اس طرح کا مشن چلانے کے لیے انڈیا بیسٹ کنٹری ہے بیسٹ کنٹری ہے میں چاہتا ہوں کہ ہندو مسلمان کرسچن بہت کوئی بھی ہو کھلا ڈائلگ کریں ٹھیک اسی طرح سے سائنس کا ہوتا ہے scientific dialogue already scientific dialogue علم کے دوسرے برانچز میں آلریڈی ہو رہا ہے ہم چاہتے ہیں کہ وہی سائنٹفک ڈائلاگ مذہب میں بھی ہونے لگے گا یہ ہمارا مشن ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ میں خوش قسمت ہوں کہ مجھے خدا نے انڈیا میں پیدا کیا کیونکہ انڈیا ہی وہ بیسٹ ملک تھا جہاں پر میں اس قسم کے مشن کو ہوں